سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید والے دن نکلے اور نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفلی نماز نہ پڑھی پھر انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا نمبر اٹھائیس سو اکہتر مسند احمد